اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming کچھ اگر تھوڑا یاد ہو آپ کو پچھلے لیکچر کا تو ہم ریئل ٹائم انٹرپس پر بات کر رہے تھے اسی چیز کو ہم کانٹینویشن میں لے کے جائیں گے اور شاید کافی دیر تک ہم اس کی کنٹینویشن میں رہیں گے کیونکہ یہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا دلچسپ موضوع ہے یہاں پہ تھوڑی پاور اسمبلی لینگویج کی تھوڑا کنٹرول جو ہے وہ اس کا تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی آج جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ تھوڑا سا لنک کروں گا کہ پچھلے لیکچر میں جو آخری چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جو کی بورڈ کی انٹرپٹ کو ڈسیبل کر تھا اور کی بورڈ کی انٹرپٹ ڈسیبل ہونے کی وجہ سے بالکل اس کے کان ہی بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر کے کان بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد سوائے اس کے کہ آپ اسے دوبارہ بوٹ کرے ٹھیک ہے اور کوئی چارہ نہیں رہتا ہر چیز کی بورڈ سے ریلیٹڈ ہر چیز ڈسیبل ہو جاتی ہے آج ذرا اسی کی بورڈ کو تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ پہلے تو تھوڑا بتاؤں گا کہ کی بورڈ ہے کیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اس کا کمپیوٹر کے ساتھ تعلق بنتا کیسے ہے وہ کس طریقے سے اس کا ڈیٹا کمپیوٹر پہ آتا ہے اور کمپیوٹر سے ڈیٹا اس تک جاتا ہے لیکن کمپیوٹر سے ڈیٹا اس تک جانے والا جو پورشن ہے نا یہ شاید ہم نہیں اس طریقے سے کریں گے ہمارا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہے جب کی بورڈ سے ڈیٹا کمپیوٹر پر آتا ہے اگر آپ کی بورڈ کو دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے وہ اصل میں بٹنوں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے نا بٹن ہے ان کے اوپر کچھ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا کے کسی بٹن کے اوپر اے لکھا ہوا ہے کسی پہ بی لکھا ہوا ہے کسی پہ شفٹ لکھا ہوا ہے کسی پہ کنٹرول لکھا ہوا ہے کی بورڈ جو کرتا ہے وہ صرف یہ کرتا ہے کہ جو بھی بٹن پریس کریں ہر بٹن جو کہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر لگا ہوا ہے نا اس کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے ایس کی کوڈ نہیں اس کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے جو بٹن آپ پریس کرتے ہیں چاہے آپ کنٹرول پریس کریں چاہے آپ شفٹ پریس کریں چاہے انٹر پریس کریں چاہے اے چاہے بی چاہے سی ٹھیک ہے ایک نمبر ڈیزیگنیٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ نمبر وہ کمپیوٹر کو بھیج دیتا ہے ٹھیک ہے نا وہ نمبر بھیجتا ہے اب آگے کمپیوٹر اس نمبر سے یعنی کمپیوٹر سے نمبر پڑھتا ہے اور نمبر کے پڑھنے کے بعد کمپیوٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کی پریس کی آپ نے کنٹرول پریس کیا آپ نے شفٹ پریس کیا آپ نے سے انٹر پریس کیا ہے آپ نے ایف ون پریس کیا ہے ایف ٹو پریس کیا وہ ایک ہی بائٹ کا کوڈ جو ہے وہ آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کا ایک خاص نام ہے اسے ہم کہتے ہیں اسکین کوڈ ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے جب میں ویڈیو کی بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چیز ایسکی کوڈ ٹھیک ہے نا یہ مختلف ہے اس سے یہ اسکین کوڈ ایک نمبر آتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اسکین کوڈ دو دو مرتبہ آتا ہے کیسے جب آپ کی کو پریس کرتے ہو جب وہ کانٹیکٹ میک ہوتا ہے نا تو ایک کوڈ آتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کانٹیکٹ چھوڑتے ہو تو دوسرا کوڈ آتا ہے یعنی ایک کی اگر آپ نے پریس کی تو ایک کوڈ آئے گا جب اسی ابھی آپ پریس کیے رکھو تو وہی کوڈ رہے گا ٹھیک ہے نا جب آپ اسے چھوڑو گے تو دوسرا کوڈ آئے گا پہلے کوڈ اور یہ دونوں اسکین کوڈ ہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پریس کا کوڈ اور ریلیز کا کوڈ ٹھیک ہے وہ دو مختلف کوڈ ہیں مختلف ان دا سینس کہ جو نمبر ہے نا نمبر سات بٹوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ دباتے ہو تو آٹھویں بٹ زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے جب چھوڑتے ہو تو اسی نمبر میں آٹھویں بٹ ون ہو جاتی ہے بس اتنا فرق ہے نمبر وہی رہتا ہے صرف آٹھویں بٹ زیرو یا ون ہوتی ہے جب دباتے ہیں تو زیرو ہو کر کے آٹھویں بٹ آتی ہے اسی نمبر کی اور جب چھوڑتے ہیں تو ون ہو کر کے آتی ہے آٹھویں بٹ اسی نمبر کی اور وہ ایک ڈیزیگنیٹڈ مطلب اس کا میپ ہے جو کہ آئی بی ایم پی سی کا اسٹینڈرڈ کی بورڈ کا میپ ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ کی پریس کرو گے یہ اسکین کوڈ جائے گا یہ کی پریس کرو گے یہ اسکین کوڈ جائے گا وہ ایک لسٹ ہے وہ لسٹ آپ کو ہمارے ریفرنس کے اندر مل جائے گی جس میں ہر کی کا اسکین کوڈ دیا ہوا ہے وہ اسکین کوڈ ہے جو کہ کی بورڈ اصل میں بھیجتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آگے کمپیوٹر جب اسے ریڈ کر لیتا ہے تو اس کے مطابق کنٹرول اگر پریس کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے آلٹ پریس کیا ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے شفٹ پریس کیا ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے جو کی پریس کرو گے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے گا جیسے شفٹ کر کے آپ اے دباتے ہیں تو کیپٹل اے پریس پرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ شفٹ کی کی دبی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جیسے دبایا ایک اسکین کوڈ گیا ٹھیک ہے یہ دبی ہوئی ہے اٹھی نہیں کیونکہ دوسرا اٹھنے والا کوڈ اس کا نہیں آیا بات سمجھ رہے نا یعنی یہ پریس کیا تو دبنے والا کوڈ آ گیا اور اس کے بعد پھر اے کا دبنے والا کوڈ آ گیا یہ بات سمجھ رہے ہو یعنی اس کے کے بعد شفٹ شفٹ پریس پریس کر اے کیا تو کا دبنے والا کوڈ آیا اسٹیٹس چینج ہو گیا کہ اب جو بھی بعد میں کوڈ آئے گا نا وہ کیپٹل والا لیٹر کا والا میں نے ایکسپیکٹ کرنا جو بھی شفٹ کے ساتھ ایسوسیڈ ہے تو شفٹ کا دبنے والا کوڈ آیا پھر اے کا کوڈ آیا تو اب اے کا اسکین کوڈ صرف آیا یہ نہیں آیا کہ کیپٹل اے ہے یا اسمال اے ہے اے بلکہ اے تو آیا ہی نہیں ٹھیک ہے نا اس کا جو ایک یعنی ریفرنس اسکین کوڈ کے کی نمبر فلاں اب وہ آپ اے کہو بی کہو سی کہو جو بھی کہو ٹھیک ہے نا کی نمبر فلاں پریس ہوئی اب مجھے پتا ہے کہ پہلے شفٹ کی کی پریس ہوئی تھی اس کے بعد یہ کی نمبر فلاں پریس ہوئی اور یہ کی نمبر ایسوسیٹڈ ہے ایک ٹیبل میں نے اندر کمپیوٹر میں بنایا ہوا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ کی نمبر جو ہے وہ اے کے ساتھ ایسوسیٹ اے کے ساتھ ہے اور یہ اے اسمال ہے اگر پہلے سے شفٹ کا کوڈ مجھے نہیں ملا اور کیپٹل ہے اگر پہلے سے شفٹ کا کوڈ مجھے ملا ہوا ہے اسی طرح کیپس لاک ہے جب کیپس لاک ایک دفعہ دبا کے چھوڑ دیتے ہو تو ٹاگل ہوتا ہے اسٹیٹس ٹھیک ہے ذرا ڈیٹیل میں کرو گے تو خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے اور ایک جو اس میں دلچسپ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آج تک جیسے آپ کی بورڈ کو دیکھو تو شفٹ کی دو کیز ہیں اس میں ایک لیفٹ شفٹ ہے ایک رائٹ شفٹ ہے آج تک آپ نے اس میں کوئی فرق محسوس کیا یہ دو علیحدہ کیز ہیں سمجھ گئے شفٹ لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ یہ دو کیز جو ہیں یہ الگ کیز ہیں یہ ایک کی نہیں ہے اگر آپ لیفٹ والی شفٹ کی کی پریس کرو گے نا علیحدہ کوڈ جائے گا ٹھیک ہے رائٹ والی شفٹ کی کی پریس کرو گے علیحدہ کوڈ جائے گا یہ دو علیحدہ کوڈ ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک کوڈ نہیں ہے یہ ایک کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات یہ ہے کہ لیفٹ اور شفٹ لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ کی نارمل آپریشن کے اندر جو کمپیوٹر انٹرپریٹیشن کرتا ہے اندر جب وہ اسکین کوڈ لے لیتا ہے ٹھیک ہے یہ کام سافٹ ویئر میں ہو رہا ہے ہارڈ ویئر میں نہیں ہو رہا سافٹ ویئر میں وہ دونوں کو ایک ہی جیسا انٹرپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو اسٹینڈرڈ وے ہے اس کی بایوس میں جو دیا گیا ہے اس میں وہ دونوں کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے لیکن اگر میں وہ سارا چکر بایوس کا بھی نکال دوں اور سیدھا آ جاؤں یعنی کی بورڈ کی جو ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے اس میں انٹر ہو جاؤں پہلے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کی بورڈ کی software interrupt BIOS service جو کہ کی بورڈ کو ہینڈل کرتی ہے تو اس سے ہم نے وہ کیریکٹر کی پرس کا جو ایک فنکشن تھا وہ ہم نے کیا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر کے اندر پچھلے سے پچھلے لیکچر میں آپ نے وہ چیز دیکھی تھی لیکن اگر میں اس لیئر کو بھی بائی پاس کر جاؤں اور سیدھے ہارڈ ویئر انٹرپٹ پر آ جاؤں ٹھیک ہے نا تو مجھے اسکین ملنا شروع ہو جائیں گے جب مجھے اسکین کوڈ ملنے لگیں گے تب میں بہت پلینلی ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہوں اگر میں لیفٹ شفٹ پہ کچھ اور کرنا چاہوں اور رائٹ شفٹ پہ کچھ اور کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں وہ الگ الگ کوڈ آئیں گے مجھے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ چیز ہوگی اسکین کوڈ کا کانسپٹ کچھ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اس وقت تک اگر ابھی زیادہ کلیئر نہیں ہوا تو ڈاکومنٹیشن میں کچھ لکھا ہوا ہے میں نے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لو گے تو مزید کلیئر ہو جائے گا اور مزید اس سے بھی مزید کلیئر ہو جائے گا جب میں آپ کو اس کا ایک کوڈ چھوٹا سا سیمپل کوڈ جو ہے وہ دکھاؤں گا ایک تو یہ بات ہوگی اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جب یہ اسکین کوڈ جس کو میں نے کہا کہ اسکین کوڈ آتا ہے تو کہاں آتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پورٹ ہے ایک پورٹ جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرپٹ کنٹرولر کی جو پورٹ ہے اسی طرح کی ایک پورٹ ہے جو کی بورڈ کی پورٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ جو بھی اسکین کوڈ ہوگا نا وہ اس کی بورڈ پورٹ پر آئے گا ایک بات اسکین کوڈ اس پورٹ پر پڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ I R Q one automatically آئے گی پروسیسر کو ٹھیک ہے تو اگر میں آئی آر کیو ون کو پکڑ لوں یعنی اس پہ ہک لگا دوں اپنا ٹھیک ہے اور اس ہر دفعہ جب بھی کوئی کی پریس ہوگی آئی آر کیو ون آئے گی جب آئی آر کیو ون آئے گی میرا آئی ایس آر چلے گا انٹرپٹ سروس روٹین چلے گی میں اس پورٹ کو پڑھ لوں تو مجھے پتا لگ جائے گا کہ اچھا یہ والا جو اسکین کوڈ ہے یہ والی کی پریس ہوئی تھی ٹھیک ہے نا یہ والی کی جو ہے وہ پریس ہوئی تھی کی بورڈ کے اوپر یہ انفارمیشن جو ہے نا کہ کون سی یہ جو نمبر آتا ہے اسکین کوڈ جو آتا ہے وہ ایک پورٹ پر جس پورٹ پر آتا ہے اس پورٹ کا نمبر جو ہے وہ ہے سکسٹی ٹھیک ہے سکسٹی جو پورٹ نمبر ہے یہاں پر اسکین کوڈ پڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پیرل جی آئی آر کیو ون آتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ یوں ہے کہ آئی آر کیو ون آئی پہلے کی بورڈ کیا کرتی ہے کہ خود بخود وہ جو ہارڈ ویئر ہے نا وہ پورٹ سکسٹی کے اوپر یہ ڈیٹا رکھتی ہے کہ کون سی کی پریس ہوئی ہے ٹھیک ہے یا یا کون سی کی ریلیز ہوئی ہے دونوں صورتوں میں آئی آر کیو ون دونوں صورتوں میں آئے گی پریس میں بھی آئے گی ریلیز میں بھی آئے گی ٹھیک ہے جس کی کو ہم نے دبا دیا ہے دباتے ہی کانٹیکٹ ملتے ہی ایک انٹرپٹ جنریٹ ہوگی اس کو چھوڑتے ہی دوسری انٹرپٹ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے وہ کوڈ جو ہوگا اس کا اسکین کوڈ وہ پورٹ نمبر سکسٹی پر ہوگا اور ساتھ ہی آئی آر کیو ون آئے گی ٹھیک ہے نا یہ جو کمبینیشن ہے کہ آئی آر کیو انٹرپٹ کیا پہلے ڈیٹا رکھا پھر انٹرپٹ کیا خود بخود ادھر سے یعنی کی بورڈ ادھر سے یہ کام کر رہا ہے کہ یہ ڈیٹا رکھا پورٹ سکسٹی ون پر یہ سکسٹی پر اور آئی آر کیو ون کو سگنل کیا کمپیوٹر ادھر سے جیسے ہی آئی آر کیو ون آئی آیا اس نے پورٹ پڑھی اب اس کے آگے جو انٹرپریٹیشن وہ چاہے اس کی وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک چھوٹا سا سیمپل کا پروگرام جو ہے وہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں اس پروگرام کے اندر جو ہے نا بیسیکلی میں نے کیا یہ ہے کہ لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ ٹھیک ہے ان دو کے اسکین کوڈز استعمال کیے ہیں پہلے پروگرام دکھاؤں گا اگر لیفٹ شفٹ پریس کروں گا ایل لکھے گا رائٹ شفٹ پریس کروں گا آر لکھے گا ٹھیک ہے نا یعنی وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ دونوں کیز میں سے کون سی کی پریس ہوئی ٹھیک ہے تو یہ ابھی تھوڑا سا پروگرام دیکھ لیجیے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ریفرنس ذرا زیادہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم پیچھے انٹرپٹ کو ہک کرنے کا جو طریقہ اختیار کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا اس میں اینڈ آف انٹرپٹ بھی آ جائے گی اور چیزیں بھی آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ پروگرام ذرا دیکھتے ہیں یہ پروگرام ہے ٹھیک ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہو اس وقت اس پروگرام کے اندر پہلے ذرا میں تم لوگ کو مین جو ہمارا اس کی جو مین روٹین ہے وہ میں پہلے دکھاؤں گا پھر آ کر کے میں اس میں آپ کو کی بورڈ کی آئی ایس آر دکھاؤں گا ٹھیک ہے مین روٹین کے اندر سمپل وہ جو دو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا انٹرپٹ ہک کرنے کا طریقہ جس طریقے سے ہم نے انٹ زیرو کو ہک کیا تھا ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم نے کیا یہ ہے کہ ای ایس کو ہم نے انیشلائز کر لیا زیرو پر ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ایک انسٹرکشن نظر آ رہی ہوگی سی ایل آئی ٹھیک ہے یہ ہے کلیئر دی انٹرپٹ فلیک یہ جب سی ایل آئی کریں گے نا یہ انٹرپٹ سسٹم پورا کا پورا کمپیوٹر کا ڈسیبل ہو جائے گا یہ کیوں کیا جاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی real time hardware interrupt کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس کا ویکٹر تبدیل کر رہے ہیں اور ویکٹر آپ دو اسٹیپ میں تبدیل کرتے ہیں ایک اسٹیپ میں آپ اس ویکٹر کا سیگمنٹ ویلو جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں اور دوسرے اسٹیپ میں آپ اس ویکٹر کا جو آف سیٹ ویلو ہے وہ چینج کرتے ہیں یہ دو انسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کہ پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور دوسری ابھی نہیں ہوئی تو جو ویکٹر ہے آپ کا وہاں پر پڑا ہوا وہ ویکٹر بنیادی طور پر ایک یعنی ایک انڈیٹرمنیٹ اسٹیٹ میں ہے اس کا سیگمنٹ پارٹ چینج ہو چکا ہے اس کا آف سیٹ پارٹ چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو اگر اس ان دو انسٹرکشن کے درمیان وہ انٹرپٹ آ جائے تو آپ کا سسٹم کریش ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو یہ بالکل جیسے کہ میں نے پیچھے مثال دی تھی کہ اگر میں دروازے بند کر کے ریکارڈنگ کرتا ہوں تاکہ کوئی آدمی اس کو ڈسیبل نہ کر سکے کوئی آدمی مجھے انٹرپٹ نہ کر سکے بالکل اسی طرح یہاں پہ پہلے سی ایل آئی سے کلیئر انٹرپٹ سے clear interrupt I F flag جو ہے نا آئی فلگ وہ زیرو ہو جائے گا انٹرپٹ ڈسیبل ہو جائیں گے یہاں پہ سی ایل آئی کے ذریعے یہ انسٹرکشن ہے جو کہ انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیتی ہے ابھی میں نے انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیا اس کے بعد یہ میں نے سیگمنٹ پارٹ اس کا جو اپنی آئی ایس آر کے بی آئی ایس آر میری انٹرپٹ سروس روٹین ہے جو کہ کی بورڈ کو اس وقت ہینڈل کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کا پہلے میں نے سیگمنٹ پارٹ جو ہے وہ لوڈ کیا اور اس کے یہ اس کا پہلے آفسیٹ پارٹ لوڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کا سیگمنٹ پارٹ لوڈ کیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد نیچے ایس ٹی آئی ہے سیٹ انٹرپٹ ٹھیک ہے یہ ایس ٹی آئی جو ہے یہ بنیادی طور پہ انٹرپٹ کو دوبارہ ون کر دیتی ہے اور اس کے بعد انٹرپٹ انیبل ہو جاتی ہے اس کے نیچے ایک آپ کو عجیب سی انسٹرکشن نظر آئے گی لیبل لگا ہوا ہے ایل ون اور انسٹرکشن ہے جمپ ایل ون ٹھیک ہے نا یعنی یہ اب پروگرام اس جگہ پہ اسی انسٹرکشن پر گھومتا رہے گا سمجھ گئے نا اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے نا یہ اسی انسٹرکشن یہ سمجھو کہ ایک طرح سے میں نے پروگرام کو ایک اینڈ لیس لوپ کے اندر ڈال دیا ہے جس میں وہ کچھ نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا بس وہ صرف ایک انسٹرکشن اس کے پاس ہے جمپ ایل ون جو کہ خود اسی انسٹرکشن پر پوائنٹ کر رہی ہے لہذا پھر جمپ ایل ون اور پھر جمپ ایل ون تو یہاں پر وہ بلاک ہو جائے گا لیکن پروسیسر چلتا رہے گا ہارٹ نہیں ہے یہ ایگزیکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اپنی انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر میں نے کیا کیا ہوا سب سے پہلے وہی ہے کہ دو جو میں رجسٹر استعمال کر رہا ہوں ان رجسٹر میں نے پش کر دیا اس سے زیادہ کہ میں فی الحال پش کرنے کے کا تکلف نہیں کر رہا لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نارملی میں آئی ایس آر کے اندر سارے رجسٹر پش کرتا ہوں یہ میری عادت ہے ویسے ٹھیک ہے لیکن صرف چیز کو تھوڑا چھوٹا رکھنے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے صرف وہ رجسٹر میں نے پش کیے ہیں جو کہ میں استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد انیشلائز کرتا ہوں ای e ایس کو ویڈیو اسکرین پر کیونکہ مجھے وہ لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ لکھنا ہے ویڈیو اسکرین پر اس لیے میں نے اس کو انیشلائز کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھو کہ مین پروگرام جو ہے وہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو کچھ نہیں کر رہا یہاں پر میں آؤں گا جب جب کہ کوئی کی پریس ہوگی ٹھیک ہے اور اگر کوئی کی پریس ہوئی ہے تو سکسٹی ایچ پر اس کا اسکین کوڈ رکھا ہوا ہوگا تو وہ میں پڑھ رہا ہوں in A L comma zero X sixty ٹھیک ہے سکسٹی چونکہ دو سو چھپن سے کم ہے اس لیے وہ ان کے اندر ہی میں نے امبیڈ کر دیا ایڈریس ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں اسے چیک کر رہا ہوں اگر تو وہ two A zero X two A یہ زیرو ایکس ٹو اے جو ہے یہ بنیادی طور پر لیفٹ جو شفٹ ہے نا کی اس کا اسکین کوڈ ہے ٹھیک ہے اگر وہ پریس کرو گے تو ٹو اے آئے گا اور جب اسے چھوڑو گے نا تو یہ ٹو اے میں ایک سو اٹھائیس اور جمع کر لو ٹھیک ہے یعنی ایٹی ہیکس اور جمع کر لو وہ اے اے ہو جائے گا ٹھیک ہے اے اے ہو جائے گا وہ کوڈ آئے گا جب دباؤ گے تو ٹو اے آئے گا جب چھوڑو گے تو اے آئے گا ٹو اے اور اے اے میں فرق صرف جو ہے وہ ایک بٹ کا ہے ٹھیک ہے نا وہ آٹھویں بٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اچھا اگر تو وہ ٹو اے ہے تو وہ ایل لکھ دے گا اور اگر وہ ٹو اے نہیں ہے تو پھر دوسرا دیکھے گا وہ تھرٹی سکس تھرٹی سکس جو کوڈ ہے یہ رائٹ شفٹ کا ہے اگر تھرٹی سکس ہے تو آر لکھ دے گا ٹھیک ہے بس یہ کام ہے اس اس کا کے بعد نیچے اہم چیز یہ یہاں پر چونکہ میں آیا ہوں آئی آر کیو ون سے لہذا آئی آر کیو ون کے اور اور اس کے آگے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے I R Q two three four five up to seven اور up to any I R Q ٹھیک ہے نا وہ سب کی سب ڈسیبل ہوں گی جب تک کہ میں پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو یہ نہیں بتاتا کہ آئی آر کیو یہ والی کرنٹ آئی آر کیو جو ہے یہ ختم ہو گئی یہ جو دو انسٹرکشن نیچے نظر آ رہی ہیں move A L comma zero X twenty out zero X twenty comma A L یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا یہ وہ انسٹرکشن ہے جو ای او آئی کہلاتی ہے اینڈ آف انٹرپٹ جو کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو ہم نے بھیجا یہاں پر ٹیکنیکلی وہ انٹرپٹ کو انیبل کر دے گا ٹھیک ہے نا یعنی میں نے بتا دیا کہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا اگر میں اسے بالکل شروع میں دے دوں نا تو پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ اس میں داخل ہوتے ہی اس سے نیچے کی بھی تمام انٹرپٹ جو ہیں وہ انیبل ہو جائیں گے اور ہم اکثر کرتے بھی ہیں اس طرح سے کہ اگر مڈ میں ہمارے اہم کام ہو چکے ہیں جن کے دوران ہم انٹرپشن نہیں چاہتے تو ہم مڈ میں ہی اس کی آئی ایس آر ختم ہونے سے پہلے ہی ہم یہ کوڈ بھیج دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی انٹرپ پینڈنگ ہے تو وہ آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹریڈیشنلی جا کر کے آخر میں ہی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بھی یہیں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اسی طرح سے رجسٹر پاپ کیے اور پاپ کرنے کے بعد آئی ریٹ کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ کام چلے گا اب اس پروگرام کو چلا کے دیکھتے کہ یہ کیا کرے گا یہ اب ہم نے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا اب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا یہ بالکل وہی ہے وہ ہمارا پروگرام کہاں پھنسا ہوا ہے وہ جمپ ایل ون میں پھنسا ہوا ہے اس وقت ہکس لگ چکے ہیں انٹرپٹ ہماری چل رہی ہے انٹرپٹ سروس روٹین ہماری چل رہی ہے اب ہم لیفٹ شفٹ کی کی پریس کریں جیسے ہی لیفٹ شفٹ کی کی پریس کریں گے وہ دیکھو آپ کے وہاں پہ وہ ٹاپ لیفٹ کارنر پہ اس نے ایل لکھ دیا ٹھیک ہے اگر ہم رائٹ شفٹ کی کی پریس کریں ٹھیک ہے وہ آر لکھ دے گا ابھی آر اور ایل میں دیکھو دونوں آج تک آپ ان دونوں شفٹس کو بالکل ایک کی سمجھ کر کے استعمال کرتے آئے آئی بی ایم والوں نے آپ کے ساتھ بڑا دھوکا کیا آپ کو بتایا بھی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ دو الگ چیز ہیں لیفٹ پریس کروں ایل لکھ دے گا ٹھیک ہے رائٹ پریس کروں آر لکھ دے گا ٹھیک ہے یہ پروگرام جو ہے اب اگر آپ اس کا مین پروگرام آپ کو یاد ہو تو مین پروگرام میں کچھ نہیں ہے یہ ایل اور آر کون لکھ رہا ہے اور کس طرح لکھ رہا ہے یہ انٹرپٹ ڈریون ہے ٹھیک ہے نا اور ہارڈ ویئر سے وہ انٹرپٹ آ رہی ہے جیسے کی پریس کرتا ہوں وہ کوڈ آتا ہے ٹھیک ہے نا اور جیسے ہی کی میں جو کی میں پریس کرتا ہوں اس کے مطابق خود جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے وہ اسکرین کے اوپر ڈائریکٹ ویڈیو آؤٹ پٹ سے وہ لکھ دے رہی ہے کہ لیفٹ ہے پھر ایک دفعہ کر کے دیکھتے ہیں ایل پریس کریں گے ایل آ جائے گا آر پریس کریں گے آر آ جائے گا ٹھیک ہے رائٹ شفٹ کریں گے تو آر آ جائے گا لیفٹ شفٹ کریں گے تو ایل آ جائے گا تو اب یہ دیکھو کہ وہ چھوٹا سا پروگرام جو ہے وہ ان دونوں کیز کے درمیان کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے تھرو ہارڈ ویئر انٹرپٹ ٹھیک ہے اس میں درمیان میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس روٹین تک پہنچنے کی آپ کو کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی میں ذرا تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں اس چیز کو اگر اس کا پروگرام یہ جو ابھی آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے یہ یاد ہو تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس میں جو کے بی آئی ایس آر جو کہ بنیادی طور پر یہ ایکشن کرنے کی ذمہ دار تھی ٹھیک ہے کہ لیفٹ کی کے کے اوپر اوپر لیفٹ شفٹ ایل لکھے اور رائٹ شفٹ کے اوپر آر لکھے وہ کہیں پروگرام میں سے کال نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کا کوئی ریفرنس پروگرام میں نہیں ہم نے صرف ہک لگایا ٹھیک ہے نا وہ ہک لگانے کے بعد ہارڈ ویئر کے تھرو ہارڈ ویئر کے وہ جو سگنل میں نے بتایا I R Q one I R Q one آنے کی وجہ سے خود بخود وہ part of software execute ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ گئے جیسے ہی میں نے کی دبائی ٹھیک ہے وہ انٹرپٹ جنریٹ ہوئی کی چھوڑوں گا تو دوسری انٹرپٹ بھی جنریٹ ہوگی لیکن چونکہ اس دوسری انٹرپٹ کو دوسری کی کو میں نے اپنے keyboard I S R میں ہینڈل نہیں کیا ٹھیک ہے نا یا کوئی اور بھی کی اگر میں دباؤں گا نا تو کوئی اور ایکشن نہیں ہوگا صرف دو کیز کو میں نے اپنے آئی ایس آر میں ہینڈل کیا ٹھیک ہے نا وہ ہے لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ ٹھیک ہے جیسے میں دباتا ہوں انٹرپٹ آتا ہے خود بخود وہ کوڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور آپ کو آؤٹ پٹ اسکرین پر نظر آ جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں کچھ آپ کو کو ریلیشن جو ہے اس چیز کا سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ جو پروگرام میں نے آپ کو سیمپل دکھایا نا یہ جب آپ ایک دفعہ چلا لو گے تو اس کے بعد پھر کمپیوٹر کو سوائے بوٹ کرنے کے سوائے سوئچ آف کرنے کے اور سوئچ آن کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں پروگرام اینڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس میں اینڈ کہیں ہے نہیں سمجھ گئے نا تو اس میں اب میں تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ پیچھے وہ بایوس کی انٹرپٹ سے ہم نے ایڈ کیا تھا نا کی پرس ٹھیک ہے کی پرس سے ہم نے چلایا تھا ایک کی پرس کی ایک ایکشن ہو گیا دوسری کی پرس کی دوسرا ایکشن ہو گیا تیسری دفعہ کی پرس کی تیسرا ایکشن ہو گیا تو اس سے میں کی کوڈز بھی میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور آپ کو دیکھنا چاہیے تھا وہ ریفرنس آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے میں کی ریڈ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی مجھے پتا لگ سکتا ہے کہ کون سی کی پرس ہوئی تھی افیکٹولی وہ جو میں نے سروس زیرو کال کی تھی نا وہ جب ریٹرن کرتی ہے واپس آتی ہے میرے پاس تو اے ایل رجسٹر جو ہے نا اس میں اس کی کا ایس کی کوڈ پڑا ہوتا ہے جو کہ پریس ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی سی میں موڈیفیکیشن کرتا ہوں اور اس کو میں اس طریقے سے بناتا ہوں کہ اب ویسے تو یہ لیفٹ اور رائٹ والا کام جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا ٹھیک ہے نا لیکن اب اسکیپ کی کی اگر پریس کی جائے تو پروگرام کو ٹرمینیٹ ہو جانا چاہیے اور اسکیپ کی کی جو ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ میں اس کو جو بایوس انٹرپٹ ہے ہماری انٹ سکسٹین ایچ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر اسکیپ کی کی پریس ہو گئی تو آپ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیں ہٹا دیں ٹھیک ہے نا نکال دیں اسے ختم کر دیں جیسے نارملی پروگرام ہم ختم کرتے آئے اس طریقے سے ہم ختم کر کے تو باہر آ جائیں ٹھیک ہے یہ پروگرام ذرا دیکھنا پھر ہم اس کو چلائیں گے اس کو ذرا غور سے دیکھنا کیا ہوتا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر جو آئی ایس آر ہے ہماری کے بی آئی ایس آر وہ تو بالکل وہی ہے جو کہ پہلی ہماری کے بی آئی ایس آر آپ نے دیکھی تھی بالکل وہی تمام چیزیں وہ کر رہا ہے لیفٹ شفٹ اور رائٹ right شفٹ جو ہے ان کو وہ آ, مطلب ڈسکریمنیٹ کر کے اور اس کے مطابق ایل اور آر جو ہے وہ اسکرین کے ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر کے اوپر لکھ رہا ہے تھوڑا سا جو تبدیلی ہے وہ ہمارے مین پروگرام میں ہے مین پروگرام میں جو انیشلائزیشن ہے ہماری ٹھیک ہے وہ بالکل وہی ہے جب ہم ہک لگا رہے ہیں انٹرپٹ کا ٹھیک ہے نا تو وہ بالکل وہی ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کے بعد ہم جو جو چینج ہم نے کی ہے وہ لیبل ایل ون پہ ہم نے لکھا تھا جمپ ایل نا اب ہم جمپ ون نہیں کر رہے اب ہم جو کی بورڈ کی جو بایوس سروس ہے زیرو ایکس سکسٹین اس کو اس کی سروس زیرو استعمال کرتے ہوئے ہم جو کی پریس ہو رہی ہے اس کا ڈیٹا لے رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اسکیپ تو نہیں ہے اسکیپ کا جو کوڈ ہے وہ ہے 27 سیون ڈیسیمل یا ون بی یعنی ایس کی کوڈ جو ہے اس کا اور یہ کی بورڈ کی یہ والی جو بایوس سروس ہے وہ ایس کی کوڈ ہی ریٹرن کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہے اسکیپ نہیں پریس ہوا تو ہم یہی موجود رہیں گے اور کی بورڈ کو دیکھتے رہیں گے جیسے ہی کی بورڈ پر اسکیپ پریس ہوگا ویسے ہی جو ہے ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے اگلے دو انسٹرکشن کے ساتھ ہم اسے ٹرمینیٹ کر دیں گے پروگرام ہمارا اینڈ ہو جائے گا اور ہم شرافت سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا اب اس کو ہم چلا کر کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہ اب ہمارا پروگرام چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا آپریشن دیکھو وہی ہے ٹھیک ہے رائٹ شفٹ پریس کرو گے تو آر لکھ دے گا لیفٹ شفٹ پریس کرو گے ایل لکھ دے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک دو دفعہ کر کے دیکھ لو یہ بالکل صحیح ہے وہی چیز وہی کام ہو رہا ہے اسکیپ کی کی پریس کریں گے پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ اسکیپ کی کی ہم نے پریس کی اور کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے حالانکہ ہمارا کوڈ کیا کہتا ہے ہمارا مین پروگرام اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا مین پروگرام ورکنگ ہے لیکن وہ اسکیپ کی کی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا وہ اسے دیکھ نہیں رہا وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہی کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کہ اسکیپ کی کی اس کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے اور وہ ٹرمینیٹ نہیں کر رہا یہ جو چیز ہے یہ اصل میں خاص طور پہ دکھانے کا ایک خاص مقصد ہے وہ مقصد میں اب ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پر اصل میں ایک چیز ہوئی ہے وہ کیا ہے جو پہلے کی بورڈ کی جو آئی ایس آر تھی ہارڈ ویئر کی جو I S R I Q one پر جو لگی ہوئی تھی وہ کیا کر رہی تھی وہ بنیادی طور پہ سسٹم نے لگائی تھی اور وہ اس کی کیز کو پڑھ پڑھ کے ٹھیک ہے اور اس کے مطابق انٹرپریٹیشن کر کے بایوس کی انٹ سکسٹین جو ہے ٹھیک ہے اس کے لیے وہ کیز تیار کر کر کے رکھ رہی تھی اور وہ کیز میں پڑھ رہا تھا بایوس کی انٹ سکسٹین کے تھرو یہ بات سمجھ رہے ہو نا پہلے کی یہ صورتحال تھی کہ آئی آر کیو ون پر کمپیوٹر نے اپنا ایک آئی ایس آر لگایا تھا ٹھیک ہے جو کہ کی پریس ہوتے ہوئے اسکین کوڈ کو پڑھتی تھی اسکین کوڈ کو پڑھنے کے بعد اس اسکین کوڈ کو اپروپریٹ ایس کی کوڈ میں کنورٹ کرتی تھی ٹھیک ہے اور وہ ایس کی کوڈ وہ کی بورڈ بفر میں رکھتی تھی اور وہاں سے میں بایوس انٹرپٹ سکسٹین کے تھرو وہ کی پڑھ کے اپنے پاس لاتا تھا اور وہاں سے میں اس کو انٹرپریٹ کرتا تھا جو اسکیپ کا جو کوڈ ایسکی کا مجھے وہاں سے ملا جب میں نے اپنا ہک اس پر لگایا تو کیا ہوا ظاہر ہے جب میں نے اپنا ہک لگایا تو اس کا حک غائب ہو گیا ٹھیک ہے نا جب اس کا حک غائب ہو گیا تو اپنی روٹین میں تو میں کچھ نہیں کر رہا یہ ایل اور آر ہی کر رہا ہوں تو اس کو تو اب پتہ لگے گا ہی نہیں کیونکہ اس کی تو روٹین ہی نکل گئی بیچ میں سے راستے میں سے اس کی روٹین غائب ہو گئی ٹھیک ہے اب کمپیوٹر کو ایز سچ یعنی وہ جو اس کا سسٹم ہے جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو بایوس کا سسٹم ہے ٹھیک ہے اسے تو بالکل ہی نہیں پتا لگ رہا کہ کوئی کی پریس ہوئی ہے کیونکہ اس کی انٹرپٹ نکل گئی ٹھیک ہے اسے دھکا مار کے ہم نے نکال دیا بیچ میں سے تو اس کو تو یہ انفارمیشن پاس آن ہو ہی نہیں رہی ہے کہ کوئی کی پریس ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں چونکہ ویکٹر تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا دو ویکٹر تو نہیں ہو سکتے وہاں پر انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں دو ویکٹر نہیں ہو سکتے ایک ہی ہو سکتا ہے ایٹ اے ٹائم پہلے وہاں پر ویکٹر پڑا ہوا تھا بایوس کا ٹھیک ہے نا جو کہ کیز کو انٹرپریٹ کر کے مجھے دے رہا تھا اور اسے پتا لگ رہا تھا کہ کوئی کی پریس ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی آئی آر کیو کے تھرو ہی پتا لگ رہا تھا نا اس کے پاس کوئی جادو کا چراغ تو ہے نہیں کہ جس سے وہ یہ پتا لگا لے اب اس آئی آر کیو کے اوپر میں نے اپنی روٹین ڈال دی اور جب میں نے اپنی روٹین ڈالی تو ظاہر ہے کہ اس کی روٹین نکل گئی ایک ہی ویکٹر ہو سکتا ہے وہ میری روٹین کا ہے ٹھیک ہے نا اب آئی آر کیو ون پہ میں اپنی روٹین میں آ رہا ہوں کی روٹین میں تو جا نہیں رہا تو بایوس کو کیسے پتا لگے گا کہ کوئی کی پریس ہوئی ٹھیک ہے نا وہ تو انتظار میں ہی رہے گی آئی آر کیو ون کا جو اس اس کا کی روٹین تھی وہ تو اب چلی چلے گی ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ کوئی کی پریس ہوئی ہے جنرلی جب یہ ہارڈ ویئر کی یا کسی بھی سافٹ ویئر کی ہو یا ہارڈ ویئر کی انٹرپٹ ہو جس کو کہ ہم ہک تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا جو ایک نارمل فنکشن ہے جو بیک گراؤنڈ میں جو وہ خود کر رہی ہے ہم اسے بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک خاص چیز ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جسے ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں چیننگ انٹرپ چیننگ ٹھیک ہے چین بنا دینا اس کی اور چین کیسے بنائی جا سکتی ہے چین سمپلی ایسے بنائی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی جو آئی ایس آر ہے ٹھیک ہے اس کا ہک وہاں پہ رکھے ٹھیک ہو گیا ایک بات اب ظاہر ہے آئی کیو ون ہوگی تو وہ اس ہک کے ذریعے میری روٹین میں آ جائے گا اپنا کام کریں اور آخر میں کسی طریقے سے کنٹرول ٹرانسفر کر دیں دے دیں اس روٹین کو جو کہ پہلے یہاں پر کام کر رہی تھی تو آٹومیٹیکلی میرا بھی کام ہو جائے گا اور اس کا بھی کام ہو جائے گا یہ بات ذرا سمجھ سمجھنے والی ہے ذرا باریک چیز ہے کہ جب وہ آئی آر کیو آئی ٹھیک ہے تو اس ویکٹر کے ذریعے میری روٹین میں آ گیا وہ میں نے اپنا جو بھی کام کرنا تھا وہ کیا اس کے بعد کنٹرول دیا اس کی پرانی روٹین جو پہلے یہاں پر کام کر رہی تھی اسے میں نے کنٹرول پاس آن کر دیا یہ کنٹرول جو پاس آن کرنا ہے یہ جو پرٹیکولر پروسیس ہے کہ ایک آئی ایس آر روٹین چلے اور پھر وہ پرانی والی آئی ایس آر کو کنٹرول دے دے تاکہ اگر اس نے اس پر کوئی پروسیسنگ کرنی ہے تو وہ کر لے ٹھیک ہے کیونکہ اس میری آئی ایس آر میں تم نے دیکھا ہوگا کہ میں لیفٹ شفٹ کو دیکھ رہا ہوں اور رائٹ right شفٹ کو دیکھ رہا ہوں اور میں کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا اور کسی کی کو میں ایکنالج نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا تو باقی کی چیز میں تو انٹرپریٹ کر رہی کر نہیں رہا اور بایوس کی روٹین میں نے نکالی ہوئی بیچ میں سے تو اسے کون پڑھے گا اسے کون دیکھے گا ٹھیک ہے نا وہ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں جب اپنی روٹین کو اینڈ کروں تو بایوس کی روٹین کو کنٹرول ٹرانسفر کروں ٹھیک ہے نا تاکہ اس کو جو فردر پروسیسنگ کوئی اور کرنی ہے یا کوئی ایسی کی ہے جو میرے انٹرسٹ کی تو نہیں ہے لیکن اس کے انٹرسٹ کی ہے تو وہ اس کو پروسیس کرے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں interrupt chaining I S R chaining اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پرانی روٹین ہے وہ کہاں ہے پرانی روٹین سمپل بات ہے کہاں ہے جو میرے ہک لگانے سے پہلے وہاں پر جو ہک لگا ہوا تھا وہ ایڈریس ہے بیسیکلی اس کی پرانی روٹین کا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو سیگمنٹ آف سیٹ پیئر میرے ہک لگانے سے پہلے وہاں پڑا تھا ٹھیک ہے یہ ہے جو کہ جو روٹین میری روٹین سے پہلے ٹھیک ہے اس جگہ پر کی بورڈ کو انٹرپریٹ کر رہی تھی تو اگر میں یہ پڑھ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لوں ٹھیک ہے تو میرے پاس اس روٹین کا ایڈریس آ جائے گا جو روٹین پہلے اس پہ کام کر رہی تھی ٹھیک ہے نا ایک ویریبل بنا کے میں اس پہ سیو کر لیتا ہوں اور اپنی روٹین کے اینڈ میں میں اس ایڈریس پر یہ جو ایڈریس میں نے ویریبل رکھا ہے اس پہ جمپ کر جاتا ہوں ٹھیک ہے وہ جمپ ایک خاص قسم کی ہوگی jump far jump far pointer والی جمپ ہے ٹھیک ہے یہ اگر میں زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کرتا اس کو تم لوگ ریفرنس میں دیکھ لینا ٹھیک ہے نا ریفرنس میں سے دیکھو تاکہ تم لوگوں کو یعنی جو اسمبلی کی جو ذرا تھوڑی کمپلیکس انسٹرکشن ہے نا ان کو سمجھنا آئے ان کو پڑھ کے تم سمجھ سکو یہ ہوگا یہ کہ وہ سیگمنٹ آف سیٹ پیئر میں میموری میں ایک ویریبل میں رکھوں گا اور اس کے بعد ایک جمپ کروں گا جو کہ فار ٹائپ کی ہوگی اور اس میں ایڈریس اس ویریبل کا دوں گا سمجھ گئے نا جمپ فار انڈائریکٹ ہے یہ ٹھیک ہے جمپ فار ان ڈائریکٹ اس طرح کرے گا کہ وہ جو ایڈریس میں اسے دوں گا اس ایڈریس سے وہ سیگمنٹ اور آف سیٹ پیئر اٹھائے گا اور جو بھی وہ سیگمنٹ آف سیٹ بنتا ہے اس روٹین پر جمپ کر جائے گا ٹھیک ہے نا اب جب وہ جمپ کر گیا وہاں پر تو یہاں پر چونکہ اس نے جمپ کرنا ہے اس کی وجہ سے کچھ خاص چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو پروگرام میں دکھاؤں ٹھیک ہے تاکہ تم کو وہاں پہ میں زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جمپ جب میں لگاتا ہوں تو کچھ چیزیں میں بیچ میں سے مجھے نکالنی ہوتی ہیں وہ کیا چیزیں نکالنی ہیں کیا کرنا ہے مجھے ٹھیک ہے وہ زیادہ ریلیونٹ نظر آئے گا اس پروگرام کے اندر تو تھوڑا ماڈیفائڈ پروگرام اب میں دکھاتا ہوں تم کو جس میں کہ ہک لگانے سے پہلے ویکٹر اٹھا کے اپنے پاس اسٹور کرنا ٹھیک ہے ایک یہ چیز اور دوسرے یہ چیز کہ جو ہماری آئی ایس آر ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول ٹرانسفر کرے گی جو پرانی آئی ایس آر ہے اس کو یعنی جو چیننگ کا کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ اب اس پروگرام میں آپ دیکھو گے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے سب سے پہلے تم دیکھو کہ ایک ویریبل میں نے ڈیفائن کیا ہے بتیس بٹ کا ویریبل ہے ڈیفائن ڈبل ہے بتیس بٹ کا ویریبل ہے اولڈ آئی ایس آر کے نام سے ٹھیک ہے نا تو یہ جگہ میں نے کریٹ کی ہے جہاں پر کہ میں جو پرانی آئی ایس آر کا ویکٹر جو پڑا ہوا ہے وہ ویکٹر ریڈ کر کے میں اس جگہ پر اس ویریبل کے نام پر میں اسٹور کر دوں گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد چلتے ہیں مین پروگرام میں مین پروگرام میں تم یہ دیکھو کہ پہلے ہک لگانے سے پہلے ٹھیک ہے نا میں نے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کو پہلے پڑھا ہے یہ جو انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے یہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کو یہ چار انسٹرکشن جو تمہیں نظر آ رہی ہیں پہلے میں نے آف سیٹ ریڈ کیا ہے وہاں سے ٹھیک ہے نا اس کو میں نے اولڈ آئی ایس آر میں ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سیگمنٹ ریڈ کیا ہے وہاں سے جو پرانا پڑا ہوا ہے ابھی میرے ہک لگانے سے پہلے ٹھیک ہے نا وہ پڑھ کے میں نے سیو کر لیا اپنے پاس اولڈ آئی ایس آر کے اندر ٹھیک ہے نا اور اولڈ آئی ایس آر کے اندر سیو کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے کے بی آئی ایس آر کے کا ہک جو ہے وہ لگایا ہے یہ یہ انسٹرکشن پہلے بھی تم دیکھ چکے ہو اس طریقے سے ٹھیک ہے نا یہ ہک لگانے کے بعد یہ تب میں نے ہک لگایا پہلے میں نے اس کو سیو کیا ہے اپنے پاس اسٹور کر لیا ہے پھر ہک لگایا اس کے بعد چلتے ہیں ذرا اپنی جو آئی ایس آر روٹین ہے اس کے اندر وہ آئی ایس آر روٹین اوپر سے تو بالکل اسی طرح آ رہی ہے جیسے کہ ہم جو ہے پہلے ہم نے لکھا تھا نیچے یہاں پر اگر تم دیکھو گے تو میں نے دو چیزوں کو یہاں پر کامنٹ کیا یعنی یہ جو اینڈ آف انٹرپٹ کی جو کمانڈ ہے جو کہ مجھے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو بھیجنی تھی وہ اب میں نہیں بھیج رہا ٹھیک ہے وہ میں کیوں نہیں بھیج رہا وہ میں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ جو پرانی روٹین ہے وہ یہ بھیجتی ہے نا اس میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب چونکہ میں کنٹرول اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور اس نے یہ چیز بھیجنی ہے ٹھیک ہے لہٰذا مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں اگر میں بھیج دوں گا تو سمجھو کہ premature end of interrupt ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی انٹرپٹ ختم ہوئی نہیں ہے اس بہتر یہ ہے کہ جو پرانی روٹین ہماری ہے جو لگی ہوئی ہے اور اس نے یہ اینڈ آف انٹر بھیجنا تھا اس کے اس اس کی کے پروٹوکول میں یہ چیز ہے وہ یہ بھیجے گی لہٰذا مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں اس کو میں نے کمنٹ کر دیا دوسری جو چیز تم دیکھو گے وہ یہ کہ اس میں سے میں آئی ریٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا اس کو بھی میں نے کمنٹ کر دیا کیونکہ جب میں جمپ فار کروں گا اس ٹیک کی کنڈیشن اس وقت بالکل وہی ہے جو کہ یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے اس کو ذرا کنسنٹریشن سے آپ لوگ سنیے کہ اس ٹیک کی کنڈیشن اس وقت بالکل وہی ہے جو کہ ہماری کنڈیشن ہوتی ہے جبکہ انٹرپٹ آتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس ٹیک کے اوپر اسی طریقے سے آف سیٹ پڑا ہوا ہے پہلے اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ پڑا ہوا ہے اس کے بعد فلیک پڑا ہوا ہے بالکل یہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے نا کیوں یہ کنڈیشن ہے کیونکہ یہ جمپ لگانے سے پہلے پہلے جو اوپر میں میں نے دو پش کیے تھے ای e ایس اور ایکس وہ پاپ کر چکا ہوں لہذا اسٹیک کی بالکل ایسی کنڈیشن ہے کہ جیسے ابھی انٹرپٹ آئی ٹھیک ہے نا اچھا جب میں جمپ لگاتا ہوں تو اس جمپ کے نتیجے میں اسٹیک موڈیفائی نہیں ہوتا اسٹیک بالکل ویسے ہی رہے گا لہذا جب کنٹرول اس کے پاس جائے گا تو وہ ای او آئی کرنے کے بعد اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل دینے کے بعد وہ آئی ریٹ کرے گی جب وہ آئی ریٹ کرے گی تو آٹومیٹکلی وہ آئی ریٹ جو ہے اس کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوگا آپ جا کے اسٹیک کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر آف سیٹ پڑا ہے سیگمنٹ پڑا ہے اور فلیک پڑے جب وہ روٹین آئی ریٹ کرے گی تو یہی آف سیٹ نکلے گا اور آئی پی میں جائے گا یہی سیگمنٹ نکلے گا اور سی ایس میں جائے گا اور یہی جو فلیگ ہیں وہ نکل کر کے فلیگ رجسٹر میں جائیں گے لہٰذا یہاں پر بھی مجھے کیونکہ کنٹرول جب میں نے جمپ لگا دی کنٹرول واپس میرے پاس نہیں آئے گا اب وہ روٹین آئی ریٹ کرے گی ٹھیک ہے تو اس میں چیننگ میں یہ بات بہت دھیان دینے والی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایکشن آپ نے نہیں کرنا جب آپ چین کر رہے ہو جمپ فار لگا رہے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا کہ اسٹیک کی کنڈیشن خراب ہو اسٹیک کی کنڈیشن بالکل ایگزیکٹلی exactly وہی ہونی چاہیے جو کہ جیسے اس انٹرپ اس آئی ایس آر میں داخل ہوئے تھے اس وقت جو کنڈیشن اسٹیک کی تھی ایگزیکٹلی exactly وہی کنڈیشن ہونی چاہیے تب جا کر کے کنٹرول واپس اس جگہ پر جائے گا جہاں پر کہ انٹرپٹر یا ہارڈ ویئر والی اتر ہوئی تھی اس کے بعد جو چیز دیکھنے والی ہے وہ جمپ فار ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سینٹیکس ہے ایک طرح سے جمپ فار اور آگے میں نے ایک ویریبل کا نام دیا ہوا یہ ویریبل کنسیڈر ہوگا بتیس بٹ کا پوائنٹر ٹھیک ہے اور اس کی جو پہلی دو بائٹس ہیں پہلا ورڈ اس کا پڑھا جائے گا اور وہ آئی پی میں جائے گا اور دوسرا ورڈ اس کا پڑھا جائے گا اور وہ سی ایس میں جائے گا یہ جمپ کا ایکشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو یہ فار ٹائپ کی جمپ ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ کہ یہ اولڈ آئی ایس آر پر جا کر کے جو ہے وہ اپنا وہ کرے گی یعنی اولڈ آئی ایس آر پہ کنٹرول ٹرانسفر کر دے گی اس جمپ کے تھرو ٹھیک ہے اب اس پروگرام کو ہم چلاتے ہیں اور اس کے ایکشن کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جب ہم اس ہم نے یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کیا تو دیکھو اس کو اس کا آپریشن بالکل وہی ہے لیفٹ شفٹ پریس کیا ٹھیک ہے نا ایل آ گیا اسکرین پر رائٹ شفٹ پریس کیا آر آ گیا اسکرین پر ٹھیک ہے نا بالکل اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ایل کے ساتھ لیفٹ شفٹ کے ساتھ ایل رائٹ شفٹ کے ساتھ آر ٹھیک ہے اور اب اس وقت جو ہے کنٹرول میں بایوس کو دے رہا ہوں لہٰذا باقی کی اگر کوئی کی میں پریس کرتا ہوں نا تو وہ بایوس کے پاس اس کی انفارمیشن جائے گی جیسے کہ یہ اسکیپ کی کی میں پریس کروں تو کیا ہوگا یہ دیکھو اسکیپ کی کی پریس کرتے ہی بالکل لیگل ٹرمینیشن جو ہے پروگرام کی لیگلی وہ ٹرمینیٹ ہو گیا یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے والی ہے اور یہ دیکھو یہ کی بورڈ بھی ہمارا جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے ایک چیز جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ اور میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ذرا اب ہم اگر لیفٹ شفٹ پریس کریں تو کیا ہوتا ہے رائٹ شفٹ پریس کریں تو کیا ہوتا ہے ہمارا پروگرام ٹرمینیٹ کر چکا ہے لیکن جو کی بورڈ کی آئی ایس آر جو ہم نے لگائی تھی وہ اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے وہ بالکل اسی طرح کام کر رہی ہے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے نا کہ کی بورڈ کی آئی ایس آر اپنی جگہ پر ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہے لیفٹ شفٹ پریس کرو ایل آ گیا رائٹ شفٹ پریس کرو آر آ گیا ٹھیک ہے نا اچھا یہیں پر ذرا کوئی اور پروگرام چلا کے دیکھ جیسے مثال کے طور پہ ایڈٹ چلا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایڈٹ چلایا پروگرام کریش ہو گیا ٹھیک ہے یہ سسٹم ہمارا کریش ہو گیا یہ کیوں ہوا سسٹم کریش ہمارا کیوں ہوا اس پہ ذرا ایک ڈسکشن میرا خیال میں ہونی ضروری ہے یہ جو کریش ہے یہ بہت بڑا کریش ہے ٹھیک ہے اس کی بڑی ٹیکنیکل وجوہات ہیں دیکھو جب ہم نے اپنا پروگرام بنایا تو کس طریقے سے بنایا پروگرام کہ ایک پروگرام جو لکھا ہم نے اس نے اپنا ہک لگایا ٹھیک ہے I S R I R Q one پر کی بورڈ کی انٹرپ پر اس میں اس نے پھر چیننگ لگائی بایوس انٹرپ پر ٹھیک ہے نا اور وہ بالکل صحیح کام کر رہا تھا جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوا تو ڈاس نے ایک میموری لے کے اس میں اس پروگرام کو لوڈ کیا ٹھیک ہے اور اس کو کنٹرول دیا یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے چل رہا ہے اس کے بعد ہم نے اسکیپ پریس کیا جب ہم نے اسکیپ پریس کیا تو اس پروگرام نے ڈاس کو سگنل کیا کہ میں ختم یعنی میرا کام ختم ہو گیا ڈاس نے جو میموری اس پروگرام کو دی تھی وہ ریلیز کر دی یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں یہ میموری ریلیز کر دی اب میری روٹین میموری میں پڑی تو ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میموری میں وہ اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ابھی کوئی اور پروگرام میں نے چلایا نہیں وہ میموری میں پڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ ٹرمینیشن کے باوجود لیفٹ اور رائٹ right کام کر رہے تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ ہک جو لگا ہوا ہے وہ ابھی بھی میری میری ہی آئی ایس آر میں آ رہا ہے درا حالے کے ہمارا پروگرام ٹرمنیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو میموری ڈاس نے میرے پروگرام کو دی تھی سے یہاں تک دی تھی یہاں پہ یہ کوڈ چل رہا ہے جب میں نے ٹرمینیشن کی تو یہ میموری کا پوائنٹر اوپر چلا گیا یہ میموری فارغ ہو گئی فارغ ہے لیکن چونکہ ابھی چینج نہیں ہوئی اس وجہ سے وہ ہک چل رہا ہے جیسے ہی میں کوئی اور پروگرام رن کرتا ہوں تو یہ جہاں پر کہ میری آئی ایس آر تھی پڑی ہوئی تھی میموری میں لیکن انلیگلی پڑی ہوئی تھی یہ کیونکہ ٹرمینیشن ہو چکی ہے میموری کا پوائنٹر اوپر جا چکا ہے اس کے اوپر ڈاس نے دوسرا پروگرام لوڈ کیا جیسے ہی دوسرا پروگرام لوڈ کیا ہک تو اپنی جگہ پر موجود ہے ٹھیک ہے اگلی کی پرس کے اوپر جیسے ایڈٹ میں نے چلایا اور ایڈٹ چلانے کے فوراً بعد ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے ایڈٹ چلانے کے فوراً بعد جیسے ہی کی میں نے کی پروگرام کریش ہو کیوں کہ ایڈٹ کا جو بھی ڈیٹا تھا ایڈٹ پروگرام جو میں نے چلایا تھا اس نے اوور رائٹ کر دیا میری آئی ایس آر پر ٹھیک ہے وہ لکھ دیا کیونکہ میں نے ٹرمینیشن دے دیا اسے لہذا پوائنٹر اوپر چلا گیا وہاں پر ایڈٹ کا کوڈ آ گیا اور ایڈٹ کا کوڈ تو اس کے مطابق نہیں لکھا گیا تھا ٹھیک ہے وہ تو پتہ نہیں وہاں پہ کس ڈیٹا پہ پوائنٹ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مطلب وہ وہ جو ہک وہاں پر تھا وہ اب انویلڈ ہک ہے وہ ان لیگل ہک ہے ٹھیک ہے اور اس کی انلیگیلٹی آپ نے دیکھ لی تو اصل چیز جو ہے اس میں یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک پروسیس ہے خاص جو کہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں اس طرح کی جب بھی کوئی روٹین ہم لکھتے ہیں تو جب ہم اپنے پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے لگے ایسا ایسا کیس کہ جس میں ٹرمینیشن ہو رہی ہو پروگرام کی ٹھیک ہے نا اور وہ میموری جس میموری میں وہ پروگرام ہے وہ میموری پوری کی پوری ریلیز ہو رہی ہو تو یہ ضروری ہے کہ جو پرانا ہک ہے ہمارا ہم اس کو ریسٹور کر کے جائیں تاکہ سسٹم کریش نہ ہو تاکہ وہ لیگل کوڈ کے اوپر پوائنٹ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہم نے اپنا ہک لگایا اپنا کام کیا اپنی جب پروگرام اپنا پروگرام میں ٹرمینیٹ کرنے لگا تو میرا یہ ہک انویلڈ ہے انلیگل ہے کیونکہ اب یہ میرا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا یہ میموری ڈاس فارغ کر دے گا ٹھیک ہے اور دوسرا پروگرام اس جگہ پر لوڈ کرے گا جیسے ہی دوسرا پروگرام لوڈ ہوگا میری آئی ایس آر اوور ہو جائے گی اب اگر کسی جیسے ہی وہ آئی آر کیو جنریٹ ہوئی اور میں اس ویکٹر کے تھرو اس جگہ پر آیا تو یہاں میرا پروگرام تو ہے ہی نہیں تو کریش ہی کرے گا سسٹم اور تو کچھ نہیں کر سکتا یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں تو اس کا لیگل طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے حک جب آپ لگائیں اور جب آپ اپنے پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے لگیں گے تو جو پرانا آپ کے پاس ویکٹر پڑا ہوا ہے جو کہ لیگلی چل رہا تھا وہاں پر اس کو ریسٹور کر کے جائیں گے آپ اس کو واپس ریسٹور کر کے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے اس کو ریسٹور کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا پروگرام ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے وہ پروگرام آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے ایڈڈ کچھ نہیں ہے پرانی چیزیں جو آپ دیکھتے آ رہے ہو وہی ہے صرف ریسٹوریشن کا کوڈ ہم نے ایڈ کیا ہے اور ہم اتنا ہی آپ کو دکھائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس پروگرام کو چلا کے دکھائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ دونوں صورتوں میں کیا فرق پڑتا ہے یہ وہی پروگرام ہے ہمارا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر بس یہ جو چار پانچ انسٹرکشنز ہیں یہ میں نے ایڈڈ ڈالی ہیں یہ جیسے اوپر دیکھ رہے ہو وہ ہمارا لوپ بنا ہوا ہے جو کہ لوپ جو ہے وہ اسکیپ کی صورت میں ٹرمینیٹ کرتا ہے تو جیسے ہی اس نے اینڈ کیا بجائے اس کے کہ میں فورن ٹرمینیشن کروں ٹھیک ہے نا میں نے یہ کیا کہ جو اولڈ آئی ایس آر میں میرے پاس اس کا پرانا ویکٹر پڑا ہوا ہے اس پرانے ویکٹر کو میں نے دوبارہ واپس اس جگہ پر لکھ دیا ٹھیک ہے اس میں پہلے اولڈ آئی ایس آر کو پڑھا یہاں پر آفسیٹ ہے ٹھیک ہے نا اور ویسے ہی اور اس میں بھی دھیان رکھنا کہ اس کو اس اس ویکٹر کو ریسٹور کرتے ہوئے آپ کو انٹرپٹس کو ڈسیبل کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے انٹرپٹس کو ڈسیبل نہیں کیا تو سسٹم یہاں پر بھی کریش ہو سکتا ہے اگر اس اس آپریشن کے دوران کی پریس ہو گئی تو سسٹم پھر کریش ہو جائے گا لہذا پہلے میں نے اس کا آفسیٹ پڑھا اور آفسیٹ پڑھ کر کے اسے ریسٹور کیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کا سیگمنٹ پڑھا اور سیگمنٹ پڑھ کر کے اسے میں نے ریسٹور کیا یہ پورا آپریشن جو ہے یہ دو طریقے سے آپ کر سکتے ہو یا تو آپ سیگمنٹ آف سیٹ پڑھ لو اے ایکس اور بی ایکس رجسٹر میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انٹرپٹ کو ڈسیبل کر کے اے ایکس اور بی ایکس کے ذریعے ان کو انٹرپٹ فیکٹر ٹیبل میں ریسٹور کر دو یا آپ انٹرپٹ ڈسیبل کرو اے ایکس میں پہلے سیگمنٹ پڑھو اسے ریسٹور کرو یا آف سیٹ پڑھو اسے ریسٹور کرو اس کے بعد سیگمنٹ پڑھو ایکس میں ہی اور اسے ریسٹور کرو ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پرانا ویکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے اب اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے یہ پروگرام اب ہمارا چل رہا ہے اور بالکل اسی طریقے سے کام کرے گا لیفٹ شفٹ پریس کرو گے ایل لکھ دے گا رائٹ شفٹ پریس کرو گے آر لکھ دے گا ٹھیک ہے نا یہ لیفٹ شفٹ پریس کرو پھر ایل لکھ دے گا رائٹ شفٹ پریس کرو پھر آر لکھ دے گا ٹھیک ہے اگر ہم اسکیپ پریس کریں گے تو یہ ٹرمینیٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا کنٹرول ہمارے پاس واپس آ گیا اب ہم دوبارہ ایڈٹ اگر چلائیں تو وہ ایڈٹ جو ہے وہ کریش نہیں کرے گا وہ پراپرلی چلے گا ٹھیک ہے نا بالکل یہ کی پریس کر رہے ہیں ہم سارے پروگرامس ہمارے سب ہر چیز جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم کریش کر گئے تھے اس طرح اس پروگرام میں ہم کریش نہیں کر رہے کیونکہ ہر چیز جو ہے ہماری وہ بالکل لیگل طریقے سے بالکل یعنی اس کا ایک پورا پروٹوکول ہے انٹرپٹس کو جب ہم ہک کرتے ہیں اس کا ایک پروٹوکول ہے جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں اس کا ایک پروٹوکول ہے جب ہم پروگرام ٹرمنیٹ کرتے ہیں اس کا ایک پروٹوکول ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام چیزیں اس کے یہ تمام ایسپیکٹس جو ہیں یہ ابھی آپ نے دیکھے اس کے اندر اس کے انلیگل ایکشن کو بھی دیکھ لیا اس کے لیگل ایکشن کو بھی دیکھ لیا تو یہ پروگرام جو ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا اس کو ہم نے بہت طریقے سے چلایا ٹھیک ہے اس کے سارے ایسپیکٹس آپ کے ذہن میں یہ باریکیاں جو ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہونی چاہیے اور یہ ویژلائزیشن کے انٹرپٹ کیسے آتی ہے اور کس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لیے کیا جو پاتھ ہے اس پاتھ کو جب ہم موڈیفائی کر رہے ہوں تو ہمیں کن کن چیزوں کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کی نا تو یہ تو ڈبک بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریئل ٹائم انٹرپٹ ہے بڑی مشکلوں سے ڈبک ہوتے ہوتی ہیں یہ چیزیں یہ تقریباً وہ جو ہماری مثال کہی جاتی ہے نا کہ ناکوں چنے چبوا دیں گی ٹھیک ہے تو یہ ناکوں چنے چبوا دیں گی اس لیے جب ریئل ٹائم انٹرپٹس کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو پروگرام جب لکھیں گے تو لکھتے ہوئے پنسل کاغذ استعمال کریں اور دماغ پورا استعمال کریں ٹھیک ہے نا اور اس کی ایک ایک ایسپیکٹ کو لکھتے ہوئے ذہن میں رکھیں لکھنے کے بعد چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی ٹھیک ہے نا ایک چیز تو یہ ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پوائنٹ ایسا کہ جو آپ نے بالکل ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں پروگرام کو جو کہ خاص طور پہ ریئل ٹائم انٹرپٹس کو ہینڈل کرتی ہیں تو اس کے تمام جو میں نے ابھی ایسپیکٹس آپ کو دکھائے ہیں یہ اسپیکٹس آپ کے ذہن میں بڑے کلیئر ہونے چاہیے ان میں سے کوئی اسٹیپ آپ مس نہیں کریں گے کوئی چیز آپ غلط نہیں کریں گے اب ایک چیز جو ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ایک ذرا بڑی سی چیز ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ آپ پریس کرو گے تو لیفٹ شفٹ جب دباؤ گے تو ایک کوڈ آئے گا جب چھوڑو گے تو دوسرا کوڈ آئے گا رائٹ شفٹ دباؤ گے تو ایک کوڈ آئے گا جب چھوڑو گے تو دوسرا کوڈ آئے گا ٹھیک ہے نا یہ بنیادی طور پہ بڑا الیبوریٹ اور بڑا اچھا اسٹرکچر ہے یہ کی بورڈ کا ٹھیک ہے اتنا ورسٹائل اسٹرکچر ہے کہ اتنا ورسٹائل اسٹرکچر نارملی نظر نہیں آتا ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو بھی ذرا سا دیکھتے ہیں میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ جب کی کو پریس کرو گے اس کا اسکین کوڈ آئے گا وہ اسکین کوڈ آپ نے دیکھے ہیں وہ ہم نے اسکین کوڈ استعمال کیے ہیں جب اسے چھوڑو گے تو وہی اسکین کوڈ آئے گا دوبارہ فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے والے اسکین کوڈ میں بٹ ایٹ جو ہے ہماری یعنی بٹ سیون اگر زیرو سے کاؤنٹ کریں آٹھویں بٹ ہماری جو ہے پہلے والے دبانے والے اسکین کوڈ میں آٹھویں بٹ زیرو ہوگی اور چھوڑنے والے اسکین کوڈ میں آٹھویں بٹ ون ہوگی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ نمبرز ہی ڈفرینٹ ہو جائیں گے نمبر اس کا جو ہوگا وہ ڈفرینٹ فرق پڑ جائے گا یعنی اس کے اندر تم ایک سو اٹھائیس تو وہ چھوڑنے والا کوڈ جائے گا ایک سو اٹھائیس نکال دو گے اس میں سے آٹھویں بٹ کو چھوڑ دو گے وائپ آؤٹ کر دو گے تو وہ پریس کرنے والا کوڈ بن جائے گا وہ اگر زیرو ہو تو پریسنگ کوڈ ہے اگر ون ہو تو ریلیزنگ کوڈ ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز یہ دوسری ایک چیز اور میں ابھی آپ کو پروگرام میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں آپ سے یہ مطلب چاہوں گا کہ آپ اس ایسپیکٹ کو پڑھ کر کے آئیے جب آپ نیکسٹ لیکچر کے لیے آئیے تو وہ چیز آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہو ٹھیک ہے نا تاکہ آپ اس وقت جو کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے تو ایک پروگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اندر میں نے دو تین چیزیں کی ہیں ٹھیک ہے ایک کام جو میں نے اس میں کیا ہے وہ یہ کہ ریلیزنگ کوڈ اور پریسنگ کوڈ ان دونوں کو فرق کر دیا اگر آپ دبائیں گے تو وہ ایل لکھ دے گا چھوڑیں گے بلینک کر دے گا صاف کر دے گا ٹھیک ہے یعنی وہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ ابھی ابھی آپ نے یہ ایل دبایا ہوا ہے ابھی یہ آپ نے ایل چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا رائٹ دبائیں گے تو اس سے ایک کیریکٹر آگے پہلے تو ایک ہی جگہ پہ ہم لکھ رہے تھے اب ہم یعنی پہلا کریکٹر اور دوسرا کریکٹر دو کیریکٹر استعمال کر رہے ہیں اسے دبائیں گے آر لکھ دے گا وہاں پہ چھوڑیں گے تو وہ آر صاف کر دے گا ٹھیک ہے نا ایک تو وہ کام یہ کرے گا اور دوسرا ایک کام وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں وہیں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور تیسرا تیسری چیز وہ کیا ہے وہ آپ وہیں پروگرام میں دیکھیں گے یہ پروگرام ہے ویسے پروگرام بالکل سیم ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی خاص وہ فرق نہیں ہے وہ ایل اور آر والے کیسز اسی طرح اپنی جگہ پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو کیسز اور ایڈ کر دیے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے زیرو ایکس اے اے کا کوڈ جو ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے جو کہ یہاں پر یہ وہ کوڈ ہے جو کہ جب آپ لیفٹ شفٹ کو ریلیز کریں گے نا تو یہ کوڈ آئے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے اوپر وہ لیفٹ والی جو پوزیشن ہے اس کو وہ زیرو یعنی اس کے اوپر وہ اسپیس لکھ دے گا تو اب اس کیس کے اندر وہ چار کیسز کو ہینڈل کر رہا ہے ایک جب لیفٹ شفٹ پریس ہوئی ایک جب رائٹ right شفٹ پریس ہوئی ٹھیک ہے ایک جب لیفٹ شفٹ ریلیز ہوئی اور ایک جب رائٹ right شفٹ ریلیز ہوئی ٹھیک ہے نا یہ چار کیسز وہ یہاں پر ہینڈل کر رہا ہے اچھا دوسرے ایک اور چیز آپ دیکھو گے کہ ان چار کیسز کے اندر میں جمپ کر رہا ہوں ایگزٹ پر ٹھیک ہے نا یہ جو جمپ ایگزٹ ہے وہاں ایگزٹ پہ ہے کیا ایک خاص بات ہے ایگزٹ کے اوپر ایگزٹ کے اوپر میں نے چین نہیں کیا ٹھیک ہے یعنی میں نے کنٹرول شفٹ کے کیس میں میں نے کنٹرول بایوس کی انٹرپٹ کو واپس نہیں بھیجی یہیں سے واپس کر دیا میں نے اسے ٹھیک ہے نا وہ جو اوپر جمپ فار جو میں نے پچھلے آپ کو بتایا تھا چین کرنے کے لیے وہ جمپ فار اس لوپ میں نہیں آتی وہاں سے وہ شفٹ کو ہینڈل کرنے کے بعد ایگزٹ پر جمپ کرتا ہے اور یہاں سے باہر نکل جاتا ہے سیدھا ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہے جہاں سے یہ انٹرپٹ آئی تھی یہ بایوس پر نہیں جاتا ٹھیک ایک چیز ایک پوائنٹ یہ یہ جو چیز میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ دو پوائنٹس میں تم کو پروگرام میں بتاؤں گا یعنی تمام کیسز تمام ادر کیز کے کیس میں تو کنٹرول بایوس کو جا رہا ہے لیکن شفٹ کے کیس میں کنٹرول بایوس کو نہیں جا رہا بلکہ یہیں سے واپس ہو جا رہا ہے ایک بات یہ دوسری چیز جو ہے وہ مین پروگرام میں ہے ٹھیک ہے اگر مین پروگرام کو دیکھو گے تو اب مین پروگرام کا جو آخری اوپر والی لائنیں وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہیں آخری جو لائن ہے ایگزٹ کے کیس میں جو لائن ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ اسکیپ والا کیس نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو ٹرمینیشن ہی دی ہے یہ ٹرمینیٹ کرے گا پروگرام اسٹریٹ ٹھیک ہے لیکن یہ اب ٹرمینیٹ کر رہا ہے فنکشن فور سی سے نہیں بلکہ ڈاس کے فنکشن تھرٹی ون ایچ سے ٹھیک ہے اور یہ فنکشن ہے جو کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جب آپ آئیں نیکسٹ لیکچر میں تو یہ فنکشن آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہو ٹھیک ہے یہ بڑا مشہور زمانہ فنکشن ہے بڑا پاورفل فنکشن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے یہ اب آپ پڑھ کے آئیں گے اب اس پروگرام کو میں چلاتا ہوں اور اس کو چلا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پروگرام کیا کرتا ہے اب پہلی چیز جو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ پہلے جو پروگرام چلا تھا وہ چلنے کے بعد کنٹرول ہمارے پاس نہیں آیا تھا لیکن یہ جو پروگرام چلا ہے اس پروگرام کے چلنے کے فوراً بعد کنٹرول ہمارے پاس آ گیا اگر میں ڈائریکٹری لوں ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹری آئے گی ہمارے سامنے ٹھیک ہے بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے پروگرام اور اگر یہاں پہ چلتے ہوئے میں ایڈٹ چلا لوں کوئی پروگرام چلا لوں ٹھیک ہے وہ پروگرام بھی چلے گا بالکل ٹھیک ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہ یعنی بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے ہر چیز بالکل پراپر طریقے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اب اگر میں لیفٹ شفٹ پریس کروں گا تو کیا ہوگا وہ دیکھیں لیفٹ شفٹ پریس کرتے ہی ایل آ گیا دیکھو کنٹرول میرے پروگرام کے پاس نہیں ہے کنٹرول میرے پروگرام سے ڈاس پر آ چکا ہے لیکن میرا پروگرام ایکٹیو ہے ٹھیک ہے نا وہ چل رہا ہے اگر میں رائٹ شفٹ پریس کروں ٹھیک ہے وہ بھی آ گیا یہ دونوں شفٹ اس وقت پریسڈ ہے اگر میں لیفٹ شفٹ چھوڑوں وہ ایل غائب ہو گیا اگر میں رائٹ شفٹ چھوڑوں وہ آر غائب ہو گیا ٹھیک ہے نا اگر میں پھر پریس کروں ٹھیک ہے ایل آ گیا آر پریس کروں آر آ گیا دونوں سائملٹینیسلی پریس کروں گا وہ بھی آ جائے گا سائملٹینیسلی چھوڑ دوں وہ دونوں غائب ہو جائیں گے لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ میرا پروگرام چل رہا ہے میرا ہک ایکٹیو ہے ٹھیک ہے نا اس کے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول واپس آ چکا ہے میرا پروگرام ایکٹیو ہے لیگل ہے ٹھیک ہے لیکن میرا جو کنٹرول ہے وہ میرے پاس واپس آ گیا ہے میں جو چاہوں آگے ایڈٹ چلانا چاہوں ڈائر کرنا چاہوں جو کام کرنا چاہوں وہ میں پراپر طریقے سے کرتا رہوں گا ٹھیک ہے نا اچھا ایک دوسری چیز جو ہے وہ دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اب شفٹ کا رول کہاں رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں کیپٹل اے لکھنا چاہوں شفٹ کے ذریعے تو کیا ہوگا نہیں لکھا جائے گا ٹھیک ہے اسمال اے ہی لکھا جائے گا شفٹ کی کی استعمال کر کے میں کوئی چیز لکھنا چاہوں مثال کے طور پہ اگر میں شفٹ زیرو کے اوپر جو کیریکٹر ہے ٹھیک ہے اگر میں شفٹ دبا کے زیرو لکھوں تو زیرو ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں ہوگا حالانکہ اسکرین جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری لیفٹ شفٹ کی جو ہے وہ پریس ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر میں زیرو کی کی پریس کروں تو اس کے اوپر جو کوڈ یعنی جو شفٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے پیرنتھس کا جو کریکٹر ہے وہ اپیئر ہونا چاہیے پیرنتھس کا کریکٹر اپیئر نہیں ہو رہا وہ زیرو کا کریکٹر ہی اپیئر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افیکٹولی شفٹ کا آپریشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ کس طرح ختم ہو گیا وہ اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ اگر یاد ہو تو شفٹ کے کیسز میں وہ جو چار کیسز ہیں اس کے پریس کرنے کے اور اس کے ریلیز کرنے کے ان چار کیسز کے اندر میں پروگرام کو بایوس کی طرف واپس نہیں بھیج رہا وہ جو جمپ فار ہے چیننگ نہیں کر رہا بلکہ وہیں سے میں باہر آ رہا ہوں تو بایوس کی روٹین کو اب یہ سلیکٹو ہے کہ کچھ کیز کو میں نے ہینڈل کیا ہوا ہے اور کچھ کیز کو میں نے بایوس کو دیا ہوا ہے یہ سلیکٹو ہے چونکہ شفٹ کی انفارمیشن بایوس تک نہیں پہنچی لہذا بایوس نے جو ایس کی کوڈ جنریٹ کرنا تھا وہ ایس کی کوڈ جنریٹ نہیں کیا اس کی وجہ سے جو چیز اسکرین پر آئی ہے وہ شفٹ کے ایکشن کے بغیر آئی ہے اب اگلے لیکچر تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو 21 ون ہیکس ڈاس کی انٹرپٹ کا فنکشن 31 ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے آئیں گے اسے ٹی ایس آر بولتے ہیں ٹرمینیٹ اینڈ اسٹے ریزیڈنٹ ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم